السلام علیکم کیسے ہیں آپ نہ آپ کو یاد ہوگا اسی دفعہ دیٹ از ان لیکچر ہم نے ورڈ پروسیسنگ کے بارے میں بات شروع کی تھی وہ لیکچر ایک سیکوینس آف لیکچرز کا پہلا لیکچر تھا اور اس سیکوینس میں ہم صرف اور صرف ایک کام کرے کریں گے یعنی پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کے بارے میں ڈسکشن کریں گے سو so یہ چودہواں لیکچر جو تھا it was the first lecture of our productivity software series تو ورڈ پروسیسنگ کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ وہ کیا ہوتی ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈیسک ٹاپ پبلشنگ بھی ورڈ پروسیسنگ کی ایک لحاظ سے قسم سی ہے فرق صرف یہ ہے کہ ڈیسک ٹاپ پبلشنگ میں ذرا گرافک ڈیزائن تھوڑا سا زیادہ آ جاتا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آج کل کے کامن ورڈ پروسیسر جو ہیں وہ کس کس طرح کے کون کون سی فیسلٹیز فراہم کرتے ہیں اور آخر میں ہم نے ہمارے دوست شریف الدین صاحب جو ہیں ان کا سی وی بنایا تھا اور آپ کو بنا کے دکھایا تھا اور آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ تقریباً ایسی ہی چیز آپ نے بنا کے ہمیں بھجوانی ہے آج ذرا بات کچھ مختلف ہے آج ہم ایک بالکل مختلف ٹاپک پہ بات کریں گے اور وہ ٹاپک ہے الگریدمس کا آج ہم بات کریں گے الگریدم کے کانسیپٹ کے بارے میں کہ یہ الگریدم ہوتا کیا ہے کہاں پہ یوز ہوتا ہے کس طرح بنایا جاتا ہے اور یہ بھی کہ کیسی ٹیکنیکس ہیں جن کے ذریعے ایک ایلگریم کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے آج کا لیکچر جو ہے ایک ٹو پارٹ لیکچر سیریز کا پہلا ہے آج ایلگریمس کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے اور نیکسٹ ٹائم ان شاء اللہ ہم اسی ڈسکشن کو کنٹینیو رکھیں گے تو جناب سب سے پہلے ہم بات شروع کرتے ہیں سالونگ آف پرابلم سے کہ اگر ہمیں ایک پرابلم دی جاتی ہے سالو کرنے کے لیے تو کیا پروسیجر ہوتا ہے ہم کس طرح اس پرابلم کو سالو کرتے ہیں تو جناب پرابلم کو سالو کرنے کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کو پرابلم کو اچھی طرح سمجھنا پڑتا ہے اس کے لیے آپ کو پرابلم کو اچھی طرح ڈیفائن کرنا پڑتا ہے تو پہلے تو پرابلم کو ہم اچھی طرح ڈیفائن کرتے ہیں پھر سوچتے ہیں اس کے پاسبل سولوشنس کیا کیا ہو سکتے ہیں پھر ان پاسبل سولوشنس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ انڈر دا سرکمسٹانسز ان میں سے سب سے بہترین سولوشن کون سا ہے اور پھر ہم اس سلوشن کو پکڑتے ہیں اور اسے امپلیمنٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ریزلٹس کیسے آتے ہیں اگر ریزلٹ سیٹسفیکٹری ہو تو ٹھیک ہے ورنہ ہم واپس جاتے ہیں اور پھر پرابلم کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کے پاسبل سولوشن کون سے ہو سکتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں ان میں سے انڈر دا گیون سرکمسٹانس کون سا بہترین سولوشن ہوگا and and so so so fourth it is an iterative process جب آپ پرابلمس کو سالو کرتے ہیں تو اسی طرح it's search and discovery sort of a process عموماً اکثر لوگ ایک خاص ٹیکنیک یوز کرتے ہیں جب انہیں ایک نئی پرابلم دی جاتی ہے سالو کرنے کے لیے وہ کرتے یہ ہیں کہ اس پرابلم کو کسی اسپیشل کیس کے لیے سالو کرتے ہیں اور پھر اس کو ایک اور اسپیشل کیس کے لیے سالو کرتے ہیں پھر ایک اور اور دیکھتے ہیں کہ مختلف اسپیشل کیسز میں کس طرح کے پیٹرنس ایمرج ہو رہے ہیں کس طرح کے ٹرینڈز ایمرج ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ان پیٹرنس اور ان ٹرینڈز کی نالج کو دیکھ کے وہ ایک جنرل پرپز کا سولوشن بنا لیتے ہیں اور پھر that is which you call the solution to the problem اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں میرا جو چھوٹا بیٹا ہے چار سال کا ہے اس سے ایک دفعہ میں پوچھ رہا تھا کہ بھائی ون پلس ون کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹو ٹو پلس ون تھوڑی دیر سوچا کہتا ہے تھری تھری پلس ون تھوڑی دیر سوچا کہتا ہے فور فور پلس ون اس نے فوراً کا فائیو فوراً پھر سکس سیون وجہ اس کی یہ تھی اس نے پہلے دو تین اٹریشنز میں اس نے ایک لحاظ سے ایک طریقہ سوچ لیا تھا کہ جناب ہر دفعہ جواب جو ہوتا ہے وہ پچھلے جواب سے ایک زیادہ ہوتا ہے تو پہلے ون تھا پھر ٹو تھری تو بجائے اس کے کہ وہ دونوں نمبروں کو ایڈ کرتا پھرے اس نے سیکوینس میں ایک ٹرینڈ ایک پیٹرن دیکھ لیا تھا اور اس پیٹرن کی وجہ سے اس نے بڑا کوکلی جواب دینا شروع کر دیا so that's how generally people work کہ وہ جب کسی پرابلم کو سالو کرتے ہیں پہلے اس کو کسی پرٹیکولر کیس کے لیے کرتے ہیں پھر ایک اور کیس کے لیے پھر ایک اور کیس کے لیے اور اس میں ٹرینڈز اور پیٹرنز تلاش کرتے ہیں پھر ان ٹرینڈز اور پیٹرنز کی وجہ سے وہ ایک جرنل پرپز سولوشن بناتے ہیں جو عموماً خاصا ایفیشینٹ ہوتا ہے اگر آپ نے ایک پرابلم سالو کرنی ہے تو وہ آپ پرابلم بڑی جلدی سالو کر لیں گے اگر اس ٹائپ کی پرابلمز آپ نے پہلے سے سالو کی ہوئی ہیں سو ایکسپیرینس کاؤنٹس ایکسپیرینس کا بہت فائدہ ہوتا ہے اور عموماً ایک پرابلم کو سالو کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں ان طریقوں میں سے بہترین طریقہ نکالنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا لیکن عموماً ایکسپیرینس لوگ زیادہ آسانی سے وہ بہترین طریقہ سلیکٹ کر سکتے ہیں سو اگین ایکسپیرینس کاؤنٹس تو جناب یہ پروسیس اور یہ سیٹ آف پروسیسز جس کی مدد سے ہم ایک پرابلم کے سولوشن کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا جو ریزلٹ نکلتا ہے نا یعنی دا سولوشن اسے ایک خاص نام دیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے الگوریدم اور آج کا لیکچر جو ہے صرف اسی کے بارے میں ہے سو so, ایک الگوریدم کیا ہوتا ہے ایک الگوریدم مشتمل ہوتا ہے کچھ اسٹیپس پہ in fact an algorithm is a sequence of steps that can be taken to solve a given problem تو ویری سمپلی ایک ایلبم جو ہے it's a sequence of steps steps سے ہماری کیا مراد ہے اسٹیپس سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹاسکس یعنی ایک بڑا ٹاسک ہے اس کو ہم چھوٹے چھوٹے پیسز میں چھوٹے چھوٹے سب ٹاسک میں جب ڈیوائڈ کریں تو انہیں ہم اسٹیپس بھی کہتے ہیں فار ایگزامپل اگر میں نے یہاں سے وہاں جانا ہو سو اٹس اے ٹاسک اس کو میں یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس میں کرتا ہوں سو یہاں سے وہاں جانے کا پروسیس جو ہے وہ ایک بڑا ٹاسک ہے اور اس کو چھوٹے چھوٹے اسٹیپس میں ڈیوائڈ کر کے جب کیا جاتا ہے تو ان چھوٹے چھوٹے اسٹیپس کو ہم اسٹیپس کہتے ہیں یعنی وہ چھوٹے چھوٹے سب ٹاسک جو ہیں وہ اسٹیپس کہلاتے ہیں دوسری چیز یہ کہ جیسے میں نے بتایا کہ an algorithm is a sequence of steps تو اسٹیپس دیٹس ون پارٹ اور وہ اسٹیپس ایک خاص سیکوینس میں ایک خاص پرسائز سیکوینس میں تو جب میں کوئی کسی بھی چیز کا آپ کو بتاتا ہوں نہ صرف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسٹیپس کیا ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سب ٹاسک کیا ہیں بلکہ میں یہ بھی بتاتا ہوں ان کی ترتیب کیا ہے عموماً اگر کوئی اسٹیپ غلط ہو جائے تب بھی نقصان ہوتا ہے لیکن اگر کوئی اسٹیپ غلط سیکوینس میں ہو جائے اس سے بھی نقصان ہو سکتا ہے فرض کریں کہ آپ نے ایک انڈا فرائی کرنا ہے تو پہلے آپ کیا کرتے ہیں پہلے آپ فرائنگ پین میں تیل ڈالتے ہیں اس کو گرم کرتے ہیں اس میں انڈا توڑ کے ڈالتے ہیں so it's a sequence of steps آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ پہلے سے انڈا توڑ کے ڈال دیں اس کے بعد اس میں تیل ڈالیں اور پھر اس کو گرم کرنا شروع کر دیں تو اس سے جو انڈا فرائی ہوگا وہ کچھ اتنا مزے دار نہیں ہوگا سو دا کی پوائنٹ از دیٹ ایلگوریدم جو ہے وہ اسٹیپس پہ مشتمل ہوتا ہے لیکن دو steps in a precise sequence اگر آپ اس پرسائز سیکوینس کو فالو نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے جو پرابلم آپ سالو کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہ کر سکیں اب جناب جس چیز کی ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ الگریم ہوتا تو ہے لیکن کیسے کیسے الگریمس ہوتے ہیں جناب بعض الگریزم بہت سمپل سے ہوتے ہیں اور بعض خاصے مشکل سے ہوتے ہیں ایک بڑا سمپل الگریزم آپ جو اکثر اوقات یوز کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر آپ کو میں دو نمبر دے دوں ان کو ایڈ کرنا ہے ان کو جمع کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے you follow that method and you can add two numbers یا پھر یہ کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ڈیسیمل نمبرس کو بائنری میں کس طرح کنورٹ کرتے ہیں تو وہ بھی اٹس این الگریدم ہم ایک الگریدم یوز کر کے کسی بھی ڈیسیمل نمبر کو بائنری نمبر میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہ ہم نے سیکھا تھا بوائلنگ این ایگ اور فرائنگ این ایگ یا پھر اگر آپ نے ایون ایک لیٹر میل کرنا ہے تو اس کا بھی ایک پروسیس ہے اس کا بھی ایک الگریدم ہے ایک سیکوینس آف اسٹیپس ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں جس کی مدد سے آپ ایک لیٹر میل کر پاتے ہیں چیزوں کو سارٹ کرنا یعنی اگر میں سات آٹھ آدمی آپ کے سامنے کھڑے کر دوں اور میں کہوں کہ ان کو ان کی سیکوینس چینج کریں تاکہ سب سے لمبے صاحب جو وہ ادھر ہوں اس کے بعد next highest person person the the next next tallest next next تاکہ ایک سیکوینس بن جائے ایسی کہ جس میں ہر چیز ترتیب سے ہے تو میں نے کیا کیا ان لوگوں کو ان کی ہائٹس کو کیا کیا ان کی ہائٹس کو ایک لحاظ سے میں نے سارٹ کیا اسی طرح سرچنگ کے بھی الگوریزمس ہوتے ہیں فار ایگزامپل آپ گوگل پہ جاتے ہیں وہاں جا کے آپ ویب پیجز کے لیے سرچ کرتے ہیں آپ کی ورڈ دیتے ہیں تو گوگل والے جو ہیں ایک الگوریزم فالو کرتے ہیں جس کی مدد سے وہ آپ کا موسٹ اپروپریٹ پیج آپ کو تلاش کر کے لا کے دکھاتے ہیں تو یہ تو تھی ایگزامپلز اب ایسا کرتے ہیں ان میں سے ایک ایگزامپل لیتے ہیں اور اٹس اے فیملی ایگزامپل اور اس کا ہم الگریدم لکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا سولوشن تو آلریڈی پتا ہے لیکن پھر بھی let's go through the exercise اور اس کا الگریدم لکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ایگزامپل ہے ڈیسیمل ٹو بائنری کنورژن کچھ عرصہ پہلے ہم نے یہ کیا تھا ایک دفعہ پھر اس کو ہم ریوزٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کیسے کیا تھا تو اس وقت آپ کو وہ ایک چھوٹی سی اینیمیشن نظر آ رہی ہے جس میں جس کے ذریعے ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک نمبر کو اس کے بائنری اکوبلنٹ میں کنورٹ کیا تھا سیونٹی فائیو ڈیسیمل نمبر تھا اور اس کو ہم نے اس کی بائنری ورژن میں کنورٹ کیا تھا اب یہی پروسیس جو ابھی آپ نے اسکرین پہ دیکھا اس کو ہم لکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا یعنی ہم الگوریدم لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلا اسٹیپ تو یہی ہے کہ آپ وہ جناب ڈیسیمل نمبر پکڑے اور اسے لکھ دیں اس کے بعد اسے دو سے ڈیوائڈ کریں جب بھی آپ کسی نمبر کو ڈیوائڈ کرتے ہیں آپ کو دو چیزیں ملتی ہیں ایک کوشنٹ ہوتا ہے اور ایک ریمائنڈر ہوتا ہے سیونٹی فائیو کو اگر آپ ٹو سے ڈیوائڈ کرتے ہیں کوئی تھرٹی سیون ہوگا ریمائنڈر ون ہوگا اس کے بعد آپ یہ کرتے ہیں کہ پھر اس کوشچن کو پکڑتے ہیں اس کو دو سے ڈیوائڈ کرتے ہیں اور اس ریمائنڈر لکھتے ہیں پھر کوشچن کوشچن آتا آتا ہے ہے آپ آپ آپ ہر جو جو کے پاس جاتا اس کو دو سے ڈیوائڈ کرتے جاتے ہیں ریمائنڈر لکھتے جاتے ہیں until you reach the point کہ جب کوشچن جو ہو زیرو ہو جائے دین یو اسٹاپ پھر آپ یہ کرتے ہیں وہ جتنے بھی ریمائنڈر لکھے ہوئے تھے ان کو ریورس آرڈر میں آپ لکھ دیتے ہیں یعنی جو سب سے آخر میں ریمائنڈر آپ کو ملا ہے اس کو سب سے پہلے لکھتے ہیں ایک اس کو سیکوینس میں لکھ دیتے ہیں and that is your final result چار اسٹیپ کا پروسیس ہو گیا right the number divide by two find the quotient remainder یہ دو اسٹیپ ہو گئے اور اس کے بعد یہ کہ آپ یہ جو دوسرا اسٹیپ ہم نے ابھی لیا اس کو ریپیٹ کرتے ہیں پہ اور ریپیٹ کرتے جاتے ہیں until the point when the remainder when the is zero اور آخر میں آپ سارے ریمائنڈرس کو ایک ترتیب سے لکھتے ہیں and that is your final result تو یہ الگریدم ہے یہ الگریدم ہے کسی بھی ڈیسیمل نمبر کو بائنری میں کنورٹ کرنے کا اس الگریدم کے بارے میں چند پوائنٹس آپ کو نوٹ کرنے چاہیے ایک تو یہ کہ جو پروسیس ہم نے فالو کیا اس میں ہم کیا کر رہے تھے اس میں ہم بعض بڑے سادے سادے اسٹیپس جو ہیں ان کو لے رہے تھے اور ریپیٹڈلی ان کو فالو کر رہے تھے یعنی بڑے تھوڑا سا سادہ سادہ چھوٹا چھوٹا سمپل سمپل کام تھا اور اس کو ہم بار بار کیا ہم نے اور اینڈ میں ہمارا ریزلٹ آ گیا تو عموماً اسی طرح ہوتے ہیں that is algorithms consist of collection of simple steps دوسری چیز جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا یہ الگوریزم جو ابھی ہم نے لکھا کہ اس میں سارے کے سارے اسٹیپس جو تھے وہ دیور کلیئرلی ڈیفائنڈ انگوس تھے اس میں یعنی گرے ایریاز نہیں تھے we know exactly what to do نہ صرف یہ بلکہ جتنے بھی اسٹیپس تھے وہ ایسے اسٹیپس تھے جن کو میں کر سکتا تھا I have the capability of doing all دو اس میں کوئی ایسا اسٹیپ نہیں تھا جو مجھے کرنا نہیں آتا تھا تو ہر ایلگرم میں یہ خوبی بھی ہونی چاہیے کہ اس کے اسٹیپس جو ہیں وہ انمیگوس ہونے چاہیے اور دوسری یہ کہ وہ ایگزیکٹبل ہونے چاہیے یعنی ایسے ہونے چاہیے جو ہم کر سکیں ایسے الگوریزم کا کیا فائدہ جس کا ایک اسٹیپ ایسا ہو جس کو میں نہ کر سکوں ایک اور کیریکٹرسٹک جو اس الگوریزم کا تھا وہ یہ کہ سارا کا سارا کام جو ہے وہ ایک فائنائٹ نمبر آف اسٹیپس میں ہو جاتا ہے ایک لمیٹڈ نمبر آف اسٹیپس میں ہو جاتا ہے یہ یعنی نہیں کہ ہم لگے رہیں ایسا کام نہیں تھا کچھ عرصے کے بعد کچھ اسٹیپس کے بعد ہمارا فائنل ریزلٹ ہمیں مل جاتا تھا ایک اور چیز یہ کہ اینڈ میں اس کہلبرم کے ذریعے ہمیں فائنل ریزلٹ ضرور ملتا تھا اور دوسرے یہ کہ یہ الگوریزم ایسا تھا کہ جو ختم ضرور ہوتا تھا دے اے شاپنگ کنڈیشن یعنی کہ جب آپ کا کوشنٹ زیرو ہو جائے اور اس کے بعد آپ سارے ریمائنڈر لکھ دیں اس کے بعد ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے تو یہ چھ خاص خصوصیات جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا اس پروسیس اس الگوریزم کے بارے میں اس پرٹیکولر بارے میں ایک تو یہ کہ سمپل اسٹیپس بینگ ریپیٹڈ دوسرے یہ کہ آل اسٹیپس بینگ انمبیگوس تیسرے یہ کہ وہ سارے کے سارے اسٹیپس ایسے تھے کہ جو ایگزیکیوٹیبل تھے اور یہ کہ the number of steps was very limited اور یہ کہ یہ ختم ہوتا تھا تو ریکوائرڈ ریزلٹ کے بعد ہی ختم ہوتا تھا اور آخری چیز یہ کہ an algorithm has to have a stopping point like this particular algorithm that یہ جو ابھی ہم نے ڈسکشن کی اس کی روشنی میں جو الگرم کی ڈیفینیشن ہم نے آپ کو بتائی تھی اس کو میں تھوڑا سا چینج کرنا چاہوں گا ہم نے الگرم کی آپ کو ڈیفینیشن بتائی تھی it's a sequence of steps that one follows to solve a particular problem میں اب اس ڈیفینیشن کو تھوڑا سا اور کوالیفائی کرنا چاہوں گا اس میں تھوڑی سی اور ڈیٹیل ایڈ کرنا چاہوں گا تو میری نئی ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے کہ an algorithm is a precise sequence of a limited number of sequence number so this is I think a better way of defining یہ this point is so important کہ I going to repeat it once more کہ ایک ایلگوریزم میں جو سیکوینس آف اسٹیپس ہوتی ہے وہ سیکوینس پرائز ہونی چاہیے and the number of steps in that sequence should be limited should be fine دوسرے یہ کہ سارے کے سارے اسٹیپس جو ہیں وہ انمبیگوس ہونے چاہیے اور ایگزیکیوٹیبل بھی ہونے چاہیے اور آخری چیز یہ کہ جب الگریدم ختم ہو اول تو ایک اسے ختم ہونا چاہیے وہ اس طرح الگم لکھا جائے کہ it should terminate should terminate at the correct solution اگر یہ ساری چیزیں ہوں گی then what we have is an الگ یہ تو بات ہو گئی کہ الگریدم ہوتا کیا ہے اب بات کرتے ہیں کہ الگریدم ہوتا کیوں ہے اس سے ایک مراد یہ ہے کہ ہم الگریدم کیوں لکھتے ہیں اس کی وجہ بڑی سادی سی ہے کہ ایک دفعہ اگر کسی پرابلم کا آپ ایلگوڈم لکھ لیں آئندہ سے اگر وہی پرابلم آپ کے پاس دوبارہ آئے گی آپ کو دوبارہ وہ ڈسکوری کا پروسیس نہیں کرنا پڑے گا آپ کو دوبارہ ایلگورم کو ری ڈسکور نہیں کرنا پڑے گا وہ تو لکھا ہوا ہے you just follow it so ایک دفعہ ایلگم بن جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے آپ کو دوبارہ وہ ہٹ اینڈ ٹرائل اور وہ اور دوسری چیزیں نہیں کرنی پڑتی اور دوسرے یہ کہ ونس این ایلگم از نون اس کو اس ریسیپی کو اس اس سیکوینس آف اسٹیپس کو آپ almost blindly without thinking follow کر سکتے ہیں تو ایلگوزم بنانے کے لیے تو بہت سوچنا پڑتا ہے لیکن عموماً ایلگوزم کو فالو کرنے کے لیے آپ کو اتنا زیادہ سوچنا نہیں پڑتا بس وہ لکھی لکھا انسٹرکشن ہیں ان کو پرسائزلی آپ فالو کر لیں اور آخری چیز یہ کہ ایلگوزم ہوتا کیا ہے ایلگوزم جناب وہ نالج ہوتی ہے وہ ساری کی ساری نالج ہوتی ہے جس کے ذریعے ایک پرابلم سالو ہو سکے تو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ کو کسی مزید انفارمیشن کی کسی اور نالج کی ضرورت نہیں ہوتی اس ایلگم کے اندر وہ ساری کی ساری نالج جو ہوتی ہے وہ انکوڈڈ ہوتی ہے اس کا حصہ ہوتی ہے تو اگر آپ کو یہ فائن کرنا ہو کہ اس پرٹیکولر پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کس کس نالج کی ضرورت ہے all of that is embed in that algorithm تو تین چیزیں میں نے کہیں ایک تو یہ کہ ایک دفعہ آپ الگ لکھ لیں اور دوبارہ پرابلم پیش آئے تو آپ کو دوبارہ سوچنا نہیں پڑتا دوسرے یہ کہ ایک ایک دفعہ اگر آپ الگ لکھ لیں تو اس کے بعد آپ اس کو بار بار پرسائزلی اگر فالو کرتے جائیں دیٹس سیٹ آپ کو زیادہ سوچنا نہیں پڑتا اور آخری چیز یہ کہ جتنی بھی نالج چاہیے کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے وہ ساری کی ساری اس کا جو سکسیزفل الگریدم ہوتا ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہے سو so یہ تھے تین وجوہات جن کی بنا پر لوگ الگریزمس میں انٹرسٹڈ ہیں یہ ہیں وہ تین وجوہات جن کی بنا پر لوگ الگریزم کو یوزفل سمجھتے ہیں ایک میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی آپ کو الگریزم لکھیں please do write it down اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ بڑی سادی سی ہے کہ اگر فیوچر میں آپ کو اس الگریزم کی ضرورت پڑے تو لکھا لکھا پڑا ہوگا آپ کو یاد نہیں کرنا پڑے گا کہ کیا سوچا تھا اور دوسرے and I think that is very important کہ اگر آپ کوئی چیز لکھ لیں تو اس کو ماڈیفائی کرنا اس کو بہتر بنانا زیادہ آسان ہوتا ہے so that's why writing down is very very useful کہ اس اس کو کو بہتر بنانا آپٹیمائز کرنا it is easier if it's in written down fashion اور آخری چیز یہ کہ اگر آپ نے کسی کو اپنے ایلگرم کے بارے میں کچھ بتانا ہے تو اگر وہ لکھی فارم میں ہوگا تو بتانا آسان ہوگا بلکہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے لکھا ہوا ہے تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ انہیں بس کاغذ کا ایک ٹکڑا پکڑا دیں گے جس پہ وہ ایلگرم لکھا ہوگا سو ڈو رائٹ ایلگرم ڈاؤن جسٹ ڈونٹ تھنک دیم اینڈ اسٹور ایم ان یور ہیڈ وہ اتنا یوزفل نہیں ہے جتنا اف یو اسٹور ایم پیس آف پیپر اور ان یور کمپیوٹر فیوچر میں ہو سکتا ہے آپ کورس لیں ہو سکتا ہے بیچلرز لیول پہ یا پھر ماسٹرز لیول پہ عموماً یہ کورس ماسٹرز لیول پہ ہی آفر ہوتا ہے it's called the analysis of algorithms bachelor level پہ الگوریتم کا کورس ہوتا ہے یا پھر انٹروڈکشن ٹو الگوریتم کا کورس ہوتا ہے یا فنڈامنٹلز آف الگوریتمس کا ہوتا ہے عموماً ایک ایڈوانس کورس الگوریتم کا ہوتا ہے which is called the analysis of algorithms analysis analysis سے ہماری کیا مراد ہے in the context of algorithms اس سے مراد یہ ہے کہ ایک میں آپ کو الگوریتم دیتا ہوں اب آپ نے پرڈکٹ کرنا ہے کہ جب یہ الگ رن ہوگا تو کتنا ٹائم لگے گا کتنی میموری خرچ ہوگی کتنی بینڈ وڈ درکار ہوگی اور کس کس طرح کے لاجک فنکشن یوز ہوں گے during the running of this algorithm so ایک لکھے ہوئے الگریدم سے ان چیزوں کو پرڈکٹ کرنا یعنی ان ریسورسز کو پرڈکٹ کرنا کہ جب یہ ایلگم رن ہوگا کون کون سے ریسورسز یوز ہوں گے that field of study is called the analysis of algorithms ٹنگ the resources that will be use by particular algorithm is that area is called the analysis of ایل اچھا یہ میں نے آپ کو تین چار چار ریسورسز گنوائے لیکن ان میں سب سے زیادہ عموماً جس میں لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہ ٹائم ہوتا ہے کہ اس ایلبم کو رن ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا اور بلکہ more simply people are more interested in کہ اس ایلبم کو رن ہونے میں جب تک پرابلم سالو نہیں ہوتی کتنے اسٹیپس لینے پڑیں گے سو عموماً جب لوگ لوگ ایون کو اینالائز کرتے ہیں this is the number that are interested کہ کتنے اسٹیپس لگیں گے اور آخری یہ کہ ہم کیوں کرتے ہیں اس کی بڑی سادی سی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً for a given problem we have many possible solutions many possible ways of solving that problem many possible algorithms تو انالسس کے ذریعے ہم پرڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے بہتر کون سا ہے دیکھیں ایک تو طریقہ یہ ہے نا کہ اس ان, ان, ان, سارے کے سارے ایلزم کو چلا کے دیکھا جائے آن اے پرٹیکولر پرابلم لیکن جو لوگ انالیس ایلزم کرنا جانتے ہیں وہ چلائے بغیر اپنی پرڈکشن آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جناب اے بی سی اور ڈی میں سے سی جو ہے سب سے کم ٹائم لے گا یا پھر یہ جو ڈی جو ہے یہ سب سے کم میموری کنزیوم کرے گا سو انالیس ایلگریزم جو ہے it's a very very important field of study اور میرے خیال میں فیوچر میں شاید آپ اس کے بارے میں خاصا اسٹڈی کریں گے پہلے تو آپ کا جو انٹروڈکٹری الگ کا کورس ہوگا اور پھر اگر آپ کو موقع ملا ایڈوانس کورس لینے کا تو اس میں بھی آپ اسے اسٹڈی کریں گے ابھی میں نے آپ سے گزارش کی کہ اگر آپ کے پاس چار الگریمس ہیں اے بی سی ڈی آپ ان کو اینالائز کر کے بتا سکتے ہیں کہ جناب یہ والا جو ہے نا بہترین ہے کیونکہ یہ سب سے کم ریسورسز یوز کرتا ہے بعض اوقات ایک اور سچویشن ہوتی ہے کہ آپ اینالائز کر لیتے ہیں آپ کو پتا لگتا ہے یہ چاروں کے چاروں جو ہیں ایک جتنے ریسورسز یوز کرتے ہیں اب آپ نے چاروں یوز نہیں کرنا ہے آپ نے ان میں سے ایک یوز کرنا ہے تو کون سا یوز کریں گے ایک تو ہے نا آنکھیں بند کر کے آپ یوں یوں یوں یوں کر کے جو گیم کھیلتے ہیں اور ایک سلیکٹ کر لیں لیکن اس سے ایک ذرا سا بہتر طریقہ بھی ہے وہ طریقہ جو ہے ایک صاحب تھے William of Ockham thirteenth century میں انگلینڈ میں خاصے مشہور فلاسفر ہوا کرتے تھے انہوں نے ایک طریقہ بتایا ہے جسے کہتے ہیں او ریزر انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ when you are faced with a choice between competing but equally performing algorithms and you want to select one out of them select the one which is the least complex یعنی اگر چار ہیں چاروں کی پرفارمنس ایک جیسی ہے آپ نے انالیس کر کے دیکھ لیا وہ ایک جتنے ریسورسز کھاتے ہیں آپ نے پھر بھی ایک سلیکٹ کرنا ہے تو کون سا سلیکٹ کریں گے اس میں جو سمپلسٹ ہونا اس کو سلیکٹ کریں یہ جو اوکمز ریزر ہے یہ جو پرنسپل ولیم نے ہمیں دیا ہے اس کا کوئی پروف وغیرہ نہیں ہے لیکن over the last many many centuries people have found out کہ یہ بڑا اچھا اصول ہے یہ بڑا اچھا پرنسپل ہے so it's a principle with experience people have found out very useful principle یہ الگریزمس کی سرچ یعنی اس کی ہسٹری کچھ ایسے ہے کہ بہت عرصہ پہلے میتھمیٹیشن جو ہیں یہ الگریزمس لکھا کرتے تھے it was a very significant area of research as far as mathematics of older times is concern اور عموماً ان کا گول یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک ایک سرٹن کلاس آف پرابلمس کے لیے ایک جنیرک سا البم بنا لیں یعنی ایسا البم بنا لیں کہ صرف آپ کو وہی اپلائی کرنا پڑے آپ کو ڈپینڈنگ اپان دا سچویشن اپنا الگریدم چینج نہ کرنا پڑے سو ور لوکنگ فار یعنی پرانے وقتوں میں those early they were looking for general purpose solutions اور were looking for generic algorithms یعنی ایسے الگریدم جو مختلف پرابلم جو تقریباً ایک جیسی ہوں ان سب پہ اپلائی ہو سکے وداؤٹ اینی چینجز تو آج کل ظاہر ہے میتھمیٹیشن جو ہیں وہ بھی الگریزم پہ کام کرتے ہیں لیکن اچھا خاصا کام جو ہے کمپیوٹر سائنٹسٹ بھی کرتے ہیں الگریزم کا یوز کمپیوٹر سائنس میں تو اتنا پرانا نہیں ہے لیکن الگریزم کا لفظ جو ہے وہ بہت پرانا ہے یہ لفظ کہاں سے آیا اس کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے ایک لیٹن زبان کی کتاب تھی اس کا نام تھا الگوریٹمی دی نومرو انڈورم آئی ڈونٹ نو میں نے اسے صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا لیکن لیٹن میں یہ ایک کتاب تھی اور اس کا یہ ٹائٹل تھا تو کا لفظ جو ہے یہ الگوریٹمی سے آیا اب یہ لیٹن کی کتاب کیا کتاب تھی تو جناب یہ کتاب جو تھی لیٹن کی یہ ایک عربی زبان کی کتاب کا ترجمہ تھی اور وہ عربی زبان کی کتاب اس کا ٹائٹل تھا مجھے عربی میں تو ٹائٹل نہیں پتا لیکن اس کے ٹائٹل کی انگریزی میں ٹرانسلیشن تھی Al-Khwarizmi concerning the Hindu art of reckoning تو جناب وہ جو کتاب تھی یعنی Al-Khwarizmi concerning the Hindu art of reckoning وہ لکھی تھی نمی صدی کے ایک بڑے مشہور مسلم میتھمیٹیشین محمد ابن موسا الخوارزمی الخوارزمی صاحب بڑے انٹرسٹنگ آدمی تھے انہوں نے اپنی یوزفل سائنٹیفک لائف کا زیادہ حصہ بغداد میں گزارا اور وہاں پہ ایک جگہ تھی دارالحکمہ وہاں پہ کام کیا کرتے تھے دارالحکمہ میں بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں جس میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ پر اگلے وقتوں کی پرانی جو کتابیں تھیں ان کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا تھا بہت ساری گریک کتابوں کو وہاں پہ عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا اس کے علاوہ وہاں یہ بھی ہوتا تھا کہ اوریجنل ریسرچ بھی کی جاتی تھی تو الخارنی صاحب وہیں پہ کام کیا کرتے تھے اور زمانے کے بڑے مشہور میتھمیٹیشین تھے تو یہ الگریدم نام جو ہے یہ الخوارمی سے آیا الخوارز الخوارمی صاحب نے ہمیں ایک اور نام بھی دیا ہے وچ از کالڈ الجبرا انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی وہی نمی صدی عیسوی میں اس کتاب کا نام تھا کتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ تو یہ اس میں جو الجبر آتا ہے تو الجبرا کا فیلڈ جو ہے it is named after that algebra which was part of the title of a book that Al Khwarizmi wrote Al Khwarizmi صاحب کی جیسے نے بتایا بہت ساری کنٹریبیوشنز ہیں ان میں سے ایک بڑی انٹرسٹنگ کانٹریبیوشن سے الخوارزمیز گولڈن رول یا گولڈن پرنسپل کہا جاتا ہے یہ رول یہ پرنسپل کس مقصد کے لیے ہے یہ رول جو ہے یہ کمپلیکس پرابلمس کو سالو کرنے کا طریقہ ایک جنرل سلیقہ آپ کو بتاتا ہے کہتے یہ ہے کہ جناب all complex problems can be and must be solved using the following steps چار اسٹیپس میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا اسٹیپ تو یہ کہ آپ کے پاس ایک کمپلیکس پرابلم آتی ہے سب سے پہلے آپ نے کام یہ کرنا ہے اس کو بریک ڈاؤن کرنا ہے اس کو بریک ڈاؤن کرنا ہے اسمال پیسز میں اس کو بریک ڈاؤن کرنا ہے سمپل پیسز میں اور ان سمپل اور ان اسمال پیسز کو ہم کیا کہتے ہیں سب پرابلمس تو سب سے پہلے جو کمپلیکس پرابلم ہے اس کو چھوٹی چھوٹی پرابلمس میں آپ تقسیم کریں پھر یہ کریں کہ ان سب پرابلمس کو ارینج کریں arrange them in order such that each can be solved independently یا کم از کم یہ کہ اگر میں نمبر ون جو سب پرابلم اس کو سالو کر رہا ہوں تو مجھے نمبر ٹو کے ریزلٹ کی ضرورت نہ پڑے ٹو چاہے ون کا یوز کر لے ریزلٹ لیکن ون کو ٹو کی نہ پڑے تاکہ اگر میں one two three four five six کروں تو مجھے فیوچر میں جو ریزلٹس آنے ان کی ضرورت نہ پڑے تو میں یہ کرتا ہوں سب سے پہلے میں بریک ڈاؤن کرتا ہوں سب پرابلم میں پھر ان کو میں ایک آرڈر میں رکھ دیتا ہوں اور وہی آرڈر جس طرح میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد جب آپ نے سب پرابلمس بنا لی ان کو اس خاص آرڈر میں رکھ لیا اب آپ انہیں سالو کرنا شروع کر دیں لیکن ان دا کریکٹ آرڈر یعنی پہلے نمبر ون کریں پھر ٹو پھر تھری پھر فور پھر فائیو اس طرح نہ کریں گے ون فائیو سیون اس طرح کر کے نو ناٹ لائک دیٹ بلکہ ان کو کریکٹ آرڈر میں سالو کریں جب انہیں سالو کر لیں تو اس کے بعد ان سب سب پرابلمس کے جو سب ریزلٹس ہیں ان کو کمبائن کریں ان کو کمبائن کریں to form the final solution to the original problem تو یہ گولڈن پرنسپل جو الخوارزمی کا تھا چار حصے سب سے پہلے بریک ایم ڈاؤن ان ٹو اسمال سب پرابلمس اس کے بعد ارینج کریں اس کو اسی سیکوینس میں سالو کریں اور آخر میں اس کو ری ارینج کریں یعنی وہ جو سیکوینس میں ہم نے چھوٹے چھوٹے سولوشن ملے تھے ان کو کمبائن کر کے آپ جو مین پرابلم تھی اس کا سولوشن بنا لیں تو یہ پرنسپل انہوں نے بہت عرصہ پہلے پیش کیا تھا لیکن یہ پرنسپل آج بھی اسی طرح ویلڈ ہے جیسا اس حد تک تھا اب بھی اگر میں کسی بھی پرابلم کو سالو کرنا چاہتا ہوں this is the principle that I follow اس کو آج کل لوگ ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی بھی کہتے ہیں لیکن اس کو سب سے پہلے شاید پیش کیا تھا الخوارزمی نے تو جناب یہ تو تھا کچھ ہسٹری کے بارے میں کہ الگریدم کا ورڈ کہاں سے آیا شروع میں الگریدمس کون لوگ لکھا کرتے تھے اب ذرا بات کرتے ہیں ہم مختلف ٹائپ کے الگریدمس کی مختلف اسٹریٹجیز کی جن کے ذریعے لوگ الگریدمس لکھتے ہیں سب سے پہلی ٹائپ جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا اس کا بڑا انٹرسٹنگ نام ہے اٹس کالڈ گریڈی ہے نا انٹرسٹنگ نام اسے گریڈی ایلگر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوکلی سولوشن فائنڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے عموماً گریڈی ایلبردم کے ذریعے آپ ایک بڑی سی پرابلم سالو کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ اپنی ایک چھوٹی سی پرابلم جو ہے نا فوراً سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے it's very greedy about solving دو سب پرابلمس بجائے اس کے کہ چاروں طرف دیکھتے ہوئے اس پرابلم کو سالو کرے یہ بس اسی پرابلم جو اس اس کے پاس پڑی ہوئی ہے کا بہترین سولوشن جو ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے دیٹس ویری کیونکہ وہ جو پرابلم جس کو سالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بڑی چھوٹی سی ہے گریڈی ایلگم کے ذریعے جیسے میں نے بتایا کہ ہم بڑی پرابلم سالو کرتے ہیں تو کیونکہ یہ ایلگم گریڈی ہے یعنی اس کا فوکس بہت چھوٹی سی جگہ پہ ہوتا ہے تو آل دو جب یہ چیزوں کو سالو کرتا ہے بڑی تیزی سے کرتا ہے لیکن بعض اوقات یہ پھنس بھی جاتا ہے کیونکہ بعض اوقات بجائے اس کے کہ یہ بڑی پرابلم کو سالو کرنے کے وہ چھوٹی پرابلم کو سالو کرتا ہے اس کی وجہ سے یہ ٹوٹل پرابلم کا سولوشن جو ہے فائنڈ کرنی پڑ کر نہیں پاتا یہ کبھی ادھر سے ادھر جاتا ہے ادھر سے ادھر جاتا ہے چھوٹی چھوٹی لوکل پرابلم سالو کرتا رہتا ہے لیکن اس سے جو مین جو بڑی پرابلم ہے وہ سالو نہیں ہوتی اس کے میں ایگزامپل دے کے آپ کو تھوڑی دیر میں اس کے بارے میں مزید بتاؤں گا لیکن کی چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ گریڈی پرابلمس گریڈی الگریزم جو ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہت تیز ہوتے ہیں کیونکہ وہ لوکلی کام کر رہے ہوتے ہیں چھوٹے اسکیل پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی کیلکولیشنز نہیں کرتے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ساری کی ساری پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کون کون سے بڑے بڑے آلٹرنیٹیوز ہیں they don't look for that وہ بس تھوڑا تھوڑا چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی سب سے پہلے میں کاؤنٹر پرابلم کاؤنٹر ایگزامپل دے دوں یعنی ایسی سچویشن جہاں پہ گریڈی الگریزمس آپ کو نہیں یوز کرنے چاہیے کچھ عرصہ پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک انٹرنیشنل کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا تھا اس میں شاید ایک ٹیم نے ایک میچ لوز کر دیا جان بوجھ کے لوز کر دیا وجہ یہ تھی کہ اگر وہ ٹیم وہ میچ جی جاتی تو نیکسٹ راؤنڈ میں نہ جا سکتی کسی اور ٹیم کاک بن جاتا نیکسٹ راؤنڈ میں جانے کا تو اس ٹیم نے ایک میچ جان بوجھ کے لوز کر دیا اور اس کی وجہ سے وہ نیکسٹ راؤنڈ میں پہنچ گئی اچھا یہ ایگزامپل کہ انہوں نے لوکلی نہیں دیکھا انہوں نے اوور آل پکچر کو دیکھا کہ ایون اف آئی ایون نہیں بلکہ if I lose locally I win globally they lost that match because of that اس میچ کو لوز کر کے overall they did quite well یعنی they went to the next round اگر اس میچ کے بارے میں وہ گریڈی ہوتے اس میچ کو ون کرنے کی کوشش کرتے تو overall they would have lost لیکن انہوں نے گریڈی اپروچ نہیں اپنائی سو so میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس سچویشن میں اگر وہ گریڈی ایلگوریتمک اپروچ لیتے تو ان کا نقصان ہوتا they then take the greedy approach that's why the one لیکن ایک اور سچویشن اس کے بارے میں سوچیں فرض کے فرض کریں کہ ایک اسکیئر صاحب ہیں وہ اسکیئنگ کر رہے ہیں اپنے اسکیز پہ بیٹھے ہیں اور ایک ڈاؤن ہل جا رہے ہیں وہ ایک پہاڑ کے اوپر ان کا مقصد یہ ہے کہ میں نے نیچے ویلی میں جتنی جلدی ہو سکے پہنچنا ہے تو اس کام کو اس گول کو اچیو کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہوگا کہ وہ گریڈی اپروچ ہے یعنی وہ یہ دیکھیں کہ جہاں بھی انہیں اپنے ارد گرد سلوپ ذرا زیادہ نظر آئے وہاں سے جائیں یہاں پہ فار ایگزامپل سلوپ ذرا ایسے ہے یہاں پہ سلوپ ذرا زیادہ ہے تو وہ فوراً اس طرف رخ کر لیں اگر وہ ایسا کریں گے تو دیر از اے گڈ چانس کہ وہ نیچے بہت تیزی سے پہنچ جائیں گے یعنی جہاں بھی ان کو موقع ملے ڈائریکشن چینج کرنے کا ویسی طرف ڈائریکشن چینج کریں جہاں پہ سلوپ سب سے زیادہ ہو نہ کہ ذرا کم ہو تو اگر سلوپ کچھ ایسا ہے اور سلوپ کچھ ایسا یہاں پہ سو ہی ٹیکس دس بات تو اپنے لوکلی دیکھتے ہیں کہ سلوپ کہاں پہ زیادہ ہے and the skier takes that path اب آپ یہ بتائیے مجھے کہ جو میں نے اپروچ ابھی بتائی اسکیئنگ کی یہ is it the best approach again ہمارا ایشو ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم نیچے بہت تیزی سے سب سے تیزی سے پہنچنا چاہتے ہیں جتنی جلدی پہنچ سکے اتنا ہمارے حق میں بہتر ہے تو is it the right approach یا پھر یہ بتائیے کہ کون سی ایسی سچویشن ہوگی جہاں پہ یہ اپروچ جو ہوگی کوئی اتنا اچھا پرفارم نہیں کرے گی سب سے پہلے تو وہ سچویشن دیکھ لیں کہ بالکل سیدھا سا پہاڑ ہے اس میں اگر آپ یہ اپروچ دیں گے آپ بڑی جلدی ویلی میں پہنچ جائیں گے لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ پہاڑ میں یہ کچھ کھائیاں سی ہیں کہ وہ یوں جاتا ہے اس کے بعد یوں ہو جاتا ہے اس کے بعد یوں جاتا ہے اس کے بعد یوں ہو جاتا ہے تو فرض کریں کہ آپ یوں جا رہے ہیں آپ نے گریڈی اپروچ لی ہوئی ہے اور آپ یہ کھائی کے پاس پہنچ گئے ہیں کھائی کی باٹم پہ پہنچ گئے ہیں اب گریڈی الگ جو ہے آپ کا کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ گریڈی ایلگزم تو دیکھ رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ سلوپ کہاں پہ ہے وہ تو اس طرف جانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ یوں کر کے جائے یہاں پہ تو ہر چیز یوں ہے اوپر کی طرف سلوپ کر رہی ہے تو تو یو ایک ایک بڑی سادی پرابلم ہوتی ہے بڑا سیدھا سا پہاڑ ہوتا گریڈی ایلگزم کے ذریعے آپ بڑی جلدی نیچے پہنچ جاتے ہیں لیکن اگر ذرا کمپلیکس سا پہاڑ ہے ذرا مشکل سا پہاڑ ہے تو ہو سکتا ہے کہ گریڈی الگریزم جو ہے آپ کی اتنی ہیلپ نہ کر سکتا کچھ عرصہ پہلے انیس سو ترانوے سے لے کے شاید انیس سو چھیانوے تک میں کچھ ریسرچ کر رہا تھا اس میں mostly I use the greedy algorithms جیسا کیونکہ میں نے بتایا they are very very quick لیکن اس کو مجھے تھوڑا سا چینج کرنا پڑا تھا کیونکہ وہ کھائیوں میں پھنس جاتے تھے تو میرا الگریدم جو تھا it was a combination of a greedy algorithm and another type of algorithm which are also called probabilistic یا رینڈمائز الگریدمس اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتائیں گے so what I trying to say many times one particular type of algorithm is not the right algorithm what you do is you combine two or three to find the right algorithm for your particular problem ہم نے ابھی گریڈی ایلگریزم کی بات کی جب آپ ایلگریزم کو کلاسیفائی کر رہے ہوتے ہیں تو عموماً آپ ایلگریزم کو دو طرح کی کیٹیگریز میں رکھتے ہیں یا ڈیٹرمنسٹک یا نان سے مراد یہ ہے کہ ایسا کہ جس کی پرفارمنس جو ہے وہ صرف صرف ایک چیز پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ سسٹم کی پٹس کیا ہوں گی اٹ ڈزنٹ میٹر کہ میں آج اس الگزم کو ٹرائی کرتا ہوں یا کل کرتا ہوں یا پرسوں کرتا ہوں as long as the inputs are the same I should always get the same result انہیں ہم کہتے ہیں ڈیٹرمنسٹک الگزمس کہ اگر ان پٹ وہی ہے جواب بھی وہی ہونا چاہیے جواب چینج نہیں ہونا چاہیے تو ڈیٹرمنسٹک ایویڈنس تو وہ ہو گئے جن کی آؤٹ پٹ کا تعلق صرف ان پٹ سے ہوتا ہے ایک اور ٹائپ کے ایویڈنس بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں رینڈمائزڈ ایلگوریزمس اس میں آؤٹ پٹ کا تعلق نہ صرف ان پٹ سے ہوتا ہے بلکہ ایک چیز اور بھی ڈٹرمن کرتی ہے آؤٹ پٹ اور وہ اس سسٹم کے بیچ میں رینڈم نمبر ایک جنریٹر ہوتا ہے تو دو چیزیں آؤٹ پٹ کو ڈٹرمن کرتی ہیں ایک تو ان پٹس اور دوسرے وہ random number generator the number generator combined with the input determine what is the output تو کیونکہ اس میں یہ رینڈم نمبر جنریٹر کی بات آ گئی اور اس نے جو رینڈم نمبر جنریٹ کیے ان کی بات آ گئی اس لیے ایسے الگریزمس کو ہم کہتے ہیں رینڈمائزڈ الگریدمس ان الگریدمس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ that they are often simpler and more efficient as compared with deterministic algorithms یعنی جو اکوولنٹ ڈیٹرمنسٹک پرابلمس الگریدمس ہوتے ہیں ان کی نسبت یہ زیادہ سمپل ہوتے ہیں اور زیادہ افیشینٹ ہوتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ سمپل ہے افیشینٹ ہے اس لیے ان کو اینالائز کرنا ان کو امپلیمنٹ کرنا آسان ہوتا ہے تو رینڈمائز الگریدمس وہ الگریدمس کہ اگر انہیں اپلائی کریں تو آؤٹ پٹ جو ہے that is not only dependent upon the input but also the random numbers generated by the random number generator اور یہ عموماً زیادہ آسان ہوتے ہیں عموماً زیادہ سمپل ہوتے ہیں عموماً زیادہ افیشینٹ ہوتے ہیں اور اس وجہ سے ان کو اینالائز کرنا ان کو امپلیمنٹ کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے تو یہ تو اس کی خوبیاں ہیں سمپلسٹی انفیشنسی لیکن اس کا ایک پاسبل نقصان بھی ہے عموماً تو یہ پرابلم نہیں ہوتی لیکن there is a theoretical chance کہ رینڈم رینڈمائز جو ہے آپ کو غلط جواب دیتے ہیں وہ غلط جواب ہوگا دو چیزوں کی صورت میں ہوگا یا تو آپ کا ریزلٹ ہی غلط ہوگا یا پھر ریزلٹ آئے گا ہی نہیں وہ کام کرتا رہے گا کرتا رہے گا یعنی the time for execution will be impractically long تو یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں ان ریزلٹس بھی ریزلٹ بھی آ سکتا ہے جو ٹائم ڈیوریشن ہے الگم کے رن کرنے کی وہ بھی بہت لمبی ہو سکتی ہے لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے اس کی ایگزامپلز اس وقت میں کچھ اتنی دینی چاہتا لیکن ایک ٹائپ کے الگریدمس ہیں جو کوائٹ فیمس ہیں which are called Monte Carlo Monte Carlo algorithms which is randomised set of algorithms اور ان کے بارے میں انشاءاللہ فیوچر میں آپ ضرور کچھ سنیں گے اب ایک چیز میں بتاتا چلوں وہ یہ کہ بعض اپیرنٹلی رینڈمائزڈ ایلوزمس ڈیٹرمنسٹک ہو سکتے ہیں وہ اس طرح کہ اکثر کمپیوٹر سسٹم میں جب ایک رینڈم نمبر جنریٹر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے وہ ٹوٹلی رینڈم نہیں ہوتا وہ سوڈو رینڈم ہوتا ہے سوڈو رینڈم سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں اس سے نمبرز تو رینڈم ہی نکلتے ہیں لیکن it a matter how many time you start it ہمیشہ ایک ہی سیکوینس نکلتی ہے جو لگتے تو رینڈم ہے لیکن وہ رینڈم تو نہ ہوئے وہ تو ڈیٹرمنسٹک ہو گئے کیونکہ ہمیشہ ایک ہی سیکوینس نکل رہی ہے سو so, بترے الگریزم جب امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں with the the help of pseudo random number generators وہ ڈیٹرمنسٹک ہی بن جاتے ہیں ایک اور چیز جس کا ہم تذکرہ کرنا چاہیں گے وہ ہے ہیورسٹکس کیا ہوتی ہیں heuristics are procedures that usually but not always usually work یا پھر یہ کہ وین uh, جب وہ آپ کو ایک جواب دیتے ہیں وومن it is the right answer اور نیئرلی دا رائٹ آنسر اس کا جواب ہمیشہ رائٹ نہیں ہوتا اس کا جواب ہمیشہ آپٹیمل نہیں ہوتا لیکن نیئر آپٹیمل ضرور ہوتا ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان پروسیجرس کو ہم کہتے ہیں ہیورسٹکس بعض پرابلم ایسی ہیں مثلا ایک پرابلم بڑی مشہور ہے ٹریولنگ سیلز مین پرابلم کہ اگر آپ اس کو ایگزیکٹلی exactly کرنا چاہیں تو بہت ٹائم لگ جائے گا بعض اوقات تو بعض سچویشن میں اتنا ٹائم لگ جائے گا جتنا ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے لاکھوں سال لگ جائیں لاکھوں سال تو ہمارے پاس نہیں ہے نا لیکن ایسی پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے بعض لوگ ہیورسٹکس یوز کرتے ہیں ان ہیورسٹکس کی مدد سے آپ کو بہترین سلوشن تو نہیں ملتا لیکن ٹھیک ٹھاک سلوشن مل جاتا ہے لیکن in a very limited amount of time تو ہیورسٹکس کی مدد سے جیسے میں نے کہا کہ generally you don't get the exact optimal answer لیکن you get something very close to that in short period of time ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں ہیورسٹکس کے بارے میں تھوڑی سی آپ ریسرچ کریں اور مجھے ریسرچ کر کے یہ بتائیے کہ یہ ہیورسٹکس جو ہوتی ہیں کیا یہ الگوریزمز ہوتے ہیں یس نو یس اور نو کیوں وائی تو اس کے بارے میں اب تھوڑا سا ریسرچ کر کے مجھے بتائیے ہیورسٹک جو ہوتے ہیں وہ الگزم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں ابھی میں نے ٹریولنگ سیلز مین پرابلم کا تذکرہ کیا اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ سے مزید بات کرنا چاہوں گا because it's a very famous problem اس پرابلم میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ٹریولنگ سیلز مین صاحب ہیں وہ مختلف سٹیز میں جانا چاہتے ہیں دورہ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ چیزیں سیل کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ انہیں ایک سیکوینس آف سٹیز بتائیں جس کی مدد سے اگر وہ اس سیکوینس کو فالو کریں تو انہیں ٹوٹل ڈسٹینس ٹریولڈ ان کا جو ہے نا وہ منیمائزڈ ہو جائے یعنی یہ ٹریولنگ سیلزمین صاحب چاہتے ہی ہیں کہ ان کا ٹوٹل ڈسٹینس ٹریول جو ہے ان کا پورا جو ٹور ہے پورا جو ٹرپ ہے اس کا جو ٹوٹل ڈسٹینس جو ٹریولڈ ہے وہ کم سے کم ہو so finding that total distance and minimising that total distance یہ جو پرابلم ہے اسے کہا جاتا ہے the travelling salesman problem آپ کو اسکرین پہ اس وقت ایک ایسی پرابلم نظر آ رہی ہے چھ سٹیز ہیں میں نے ان کا نام one two three four five six لکھا ہے اور ان کا میں نے آپ کو ایک ٹرپ پہ بتایا کہ ون سے تھری پہ جائیں تھری سے ٹو پہ ٹو سے فائیو پہ فائیو سے فور پہ فائیو سے اس کے بعد فور سے سکس پہ اور سکس سے ون پہ کیونکہ اس پرابلم میں آپ چاہتے ہی ہیں کہ جہاں سے شروع کریں وہیں پہ فنش کریں تو یہ ایک ٹرپ میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ میں نے فرض کریں سجیسٹ کیا ہے کہ جناب آپ ان سٹیز کو ان چھ سٹیز کو اس سیکوینس میں وزٹ کریں پہلے one three two five four six back to one اب یہ سیکوینس میں نے آپ کو دکھائی ہے اس کے بارے میں چند سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ دس از دا بیسٹ سیکوینس یعنی the total distance travelled in this sequence should you is minimum اس سے کم نہیں ہو سکتا کسی بھی سیکوینس کا اس سے کم نہیں ہو سکتا کیا بتا سکتے ہیں یہ کیسے بتا سکتے ہیں میں کیسے یہ فائنڈ کروں گا کہ ویدر جو بھی میں نے سیکوینس دکھائی whether that sequence is the optimal one the best one the shortest one اور ناٹ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ چھ سٹیز ہیں اس میں کتنی ہوں گی پاسبلٹیز ان سب پاسبلٹیز کو میں لکھ لیتا ہوں پھر ان سب کے میں ڈسٹینس میجر کرتا ہوں انہیں لکھ لیتا ہوں پھر میں دیکھتا ہوں اس میں سب سے کم ڈسٹینس والی سیکوینس کون سی ہے اس سے پھر جو سیکوینس میں نے آپ کو بھی دکھائی تھی اس کو کمپیئر کرتا ہوں اگر وہ جو میں نے لسٹ میں سے فائنڈ کی ہے اگر وہ ڈسٹینس کم ہے کمپیئر ٹو وٹ آئی جس شوڈ یو دین جو میں نے آپ کو دکھایا ہے that is not the best sequence اگر وہ اس کے برابر ہے یا اس سے اس سے کم تو خیر نہیں ہو سکتی اگر اس کے برابر ہے then it is the best sequence so process جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو سارے کے سارے ڈسٹینسز نکالنے پڑیں گے سارے کے سارے کمبینیشن نکالنے پڑیں گے ان کو لسٹ کرنا پڑے گا ان میں سے منیمم نکالنا پڑے گا تبھی یہ پرابلم ایگزیکٹلی سالو ہوگی یہ ٹیکنیک جو میں نے آپ کو بتائی یعنی ساری کی ساری پاسبلٹیز ہیں ان کو لسٹ کر لیں ان ساری پاسبلٹیز کو ایگزامن کر لیں اس میں بیسٹ نکال لیں اس کا ایک نام ہے اس ٹیکنیک کا that is writing down all the possibilities and selecting the best one اس ٹیکنیک کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں دا بروٹ فور اسٹریٹجی اس اسٹریٹجی میں ایک بہت بڑی پرابلم ہے وہ یہ کہ یہ اسٹریٹجی ٹائم بہت زیادہ لیتی ہے دیکھیں ابھی تو میں آپ کو چھ سٹیز دکھائے تھے کتنے پاسبل کمبینیشن ہوں گے اس کے بارے میں بھی آپ ذرا تھوڑی سی ریسرچ کریں آپ دیکھیں گے کہ اس کے آٹھ دس پندرہ بیس نہیں اچھے خاصے کمبینیشن ہیں اگر چھ کے بجائے سات ہو جائے تو اور بھی زیادہ آٹھ نو دس اگر فرض کریں یہ سو ہو جائے تو کروڑوں لاکھوں اتنے کمبینیشن ہوں گے ان سارے کروڑوں لاکھوں کو لسٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے اٹ ٹیکس ٹو لانگ جیسے میں بتا رہا تھا اٹ جس takes huge amount of time to solve this problem exactly اگر میں سارے کے سارے لسٹ کرنے بیٹھ جاؤں جبکہ نمبر آف سٹیز خاصی شہروں کی تعداد خاصی زیادہ ہے اگر سب کو میں لکھنے بیٹھ جاؤں سارے کے سارے پاسبل کمبینیشنز کو وہ بہت مشکل ہوگا اس میں بہت ٹائم لگے گا تو میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ٹریولنگ سیلز مین کی پرابلم جو ہے اس کو بروٹ فور سے آپ سالو تو کر سکتے ہیں four six cities seven ten fifteen twenty لیکن جب ہزار سٹیز کی بات آ جائے گی نہیں کر سکتے بروٹ فور سے نہیں کر سکتے حالانکہ آج کل خاص سے پاورفل کمپیوٹرز آ گئے ہیں کچھ عرصہ پہلے تک بعض پرابلم جو بروٹ فورس سے نہیں سالو ہو سکتی تھی آج کے آج کل کے جو زیادہ پاورفل کمپیوٹر ہیں ان کی مدد سے وہ بروٹ فورس سے بھی ہو جاتی ہیں کچھ عرصہ پہلے آپ کو اس کے لیے کوئی اپروکسیمیٹ الگ سوچنے پڑتے تھے اور ویسی کچھ باتیں کرنی پڑتی ہیں لیکن آج کل یو کین سالو ایگزیکٹلی کیونکہ کمپیوٹر بہت پاورفل ہو گئے اس کی وجہ سے بروٹ فورس سے ان پرابلم کو سالو کیا جا سکتا ہے لیکن not all problem are solve by brute force بعض پرابلم اب بھی ایسی ہیں کہ جس میں آپ جتنا مرضی زور لگا لیں اس میں ٹوٹل نمبر آف کمبنیشن اتنی زیادہ ہے it is not possible even if you have the fastest computer اور ویسے آپ کے پاس ہزار کمپیوٹر ہو پھر بھی نہیں آپ انہیں سالو کر سکتے سو so, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ brute force at times is not the right approach brute force کیوں رائٹ اپروچ نہیں ہوتی ویسی پرابلمس کے لیے رائٹ اپروچ نہیں ہوتی جو پرابلمس اچھی طرح اسکیل نہ کرتی ہوں یعنی جب اس کی ان پٹ کا سائز ٹریولنگ سیلفن پرابلم جو ہے اس میں انپٹ جو ہے وہ نمبر آف سٹیز ہے اگر انپٹ کا سائز بڑھائے تو پروپورشنلی آؤٹ پٹ پہ جو یعنی کمبینیشن آپ کو کمپیوٹ کرنے پڑتے ہیں وہ نہیں بڑھتے پرپورشنلی نہیں بڑھتے وہ اس سے بہت تیزی سے بڑھتے ہیں ادھر آپ دس بڑھاتے ہیں ادھر ہزاروں لاکھ بڑھ جاتے ہیں سو بروٹ فورس جو ہے ایسی پرابلمس کو ایک حد تک تو سالو کر سکتی ہے لیکن اس کے بعد نہیں کر سکتی تو خیر یہ تو بات تھی بروٹ فورس سولوشنس کی اور how they are not very good in the sense کہ بعض ایسی پرابلمس ہیں جس میں اگر آپ بروٹ فور استعمال کرتے ہیں تو کچھ پرابلم کے سائز تک تو کر سکتے ہیں لیکن جب سائز اس سے مزید بڑھ جائے تو ایون بروٹ فورس کے ساتھ ان کو سالو کرنا آلموسٹ ناممکن سا ہو جاتا ہے ابھی تک تو ہم نے بات کی کہ اس طرح کے الگریزمس ہوتے ہیں اب میں آپ کو یہی بتاتا چلوں کہ یہ الگریزم جو ہیں یہ کن کن فیلڈز میں اپلائی ہوتے ہیں کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو ایلزم کی بتایا تھا کہ جناب ایڈنگ سپریٹنگ بوائل نیک لیکن ہم جب میتھمیٹیشنس بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپلیکیشنز ایریا کی اس طرح بات نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جناب یہ سرچ کا الگریدم ہے یہ شارٹ کا ہے یہ کرپٹوگرافی کا ہے یہ یہ ایک پیرل الگریدم ہے یعنی یہ الگریدم اس طرح بنایا گیا ہے کہ یہ پیرل کمپیوٹر پہ چل سکے اس کے علاوہ ایک اور کلاس آف الگریزم انہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیومیرک الگریزمس ہیں بعض گرافیکل ہوتے ہیں اور کوانٹم کمپیوٹنگ کا ہم نے تذکرہ کیا تھا تو بعض الگریزم جو ہیں جو وہ اس ڈومین ایریا کے لیے یعنی کوانٹم کمپیوٹنگ کے لیے بنائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اچھے خاصے انہیں ہم کامبینیٹوریل بھی کہتے ہیں so these are in way the application areas ابھی تک ہم نے بہت ساری ایلزم کے بارے میں باتیں کی لیکن ہم نے اس بارے میں زیادہ ڈسکشن نہیں کی کہ ان کو لکھا کیسے جاتا ہے ان کو ریپرزینٹ کس طرح کیا جاتا ہے اگر میرے ذہن میں ایک آ جائے تو میں کس طرح اس کو لکھوں کس طرح ڈرا کروں کہ میں ساتھ والے کو سمجھا سکوں تو وہ اب ہم بتائیں گے آپ کو یعنی now we are going talk about how to represent algorithms لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا سینٹیکس کے بارے میں اور سیمینٹکس کے بارے میں سنٹیکس کیا ہوتا ہے syntax is the actual representation of an algorithm semantic جو ہوتی ہے وہ the concept that is embedded algorithm تو سیمینٹک جو ہوتی ہے it's like the soul of an algorithm whereas syntax is the body اب اگر آپ نے ایک ایلگوریدم کو کریکٹلی لکھنا ہے یعنی کہ وہ صحیح کام کرے تو دونوں چیزوں کا صحیح ہونا درست ہے سیمینٹک بھی ٹھیک ہونا چاہیے یعنی the idea that should be correct اور دوسرا یہ سنٹیکس وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے کہ جو آئیڈیا جس کو میں لکھنے جا رہا ہوں وہ ٹھیک ہونا چاہیے اور پھر میں اس کو صحیح طرح لکھوں بھی اس بارے میں میں آپ کو ایک وارننگ دیتا چلوں کہ عموماً کوئی ایلگردم جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں اگر اس میں کوئی سنٹیکس کی مسٹیک ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا خاصا آسان ہوتا ہے لیکن اگر اس میں کسی آئیڈیا کی سیمینٹک یعنی مسٹیک ہے اس کو فائنڈ کرنا اچھا خاصا مشکل ہوتا ہے so the lesson that I teach you is as follows کہ first clearly think about the semantics of an آگن پہلے اس کا آئیڈیا جو ہے نا اس کو اپنے ذہن میں صاف شفاف کر لیں اس کے بعد اس کو کاغذ پینسل لے کے لکھنے کی کوشش کریں تو خیر ہم بات کر رہے تھے ایلگر کی ریپرزنٹیشن کی ریپرزنٹیشن سے مراد کیا ہے کہ اس کو ہم دوسروں کو دکھاتے کس طرح ہے اس کے عموماً تین طریقے لوگ یوز کرتے ہیں ایک تو سوڈو کوڈ کے ذریعے دکھاتے ہیں دوسرا اس کو فلو چارٹس کی مدد سے دکھاتے ہیں اور آخری یہ کہ ایکچوئل کوڈ کی مدد سے یعنی ایکچوئل کوڈ لکھتے ہیں کسی پروگرام لینگویج میں اس کی مدد سے آپ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں سوڈو کوڈ کیا ہوتا ہے سوڈو کوڈ جو ہے وہ ایک لینگویج ہے جس طرح پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہیں اس طرح ایک لینگویج ہے لیکن عموماً سوڈو کوڈ کی لینگویج جو ہوتی ہے ذرا سادہ ہوتی ہے اور اتنی ریجڈ نہیں ہوتی اس میں آپ کے پاس خاصی آپ کے پاس آزادی ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو مختلف طریقوں سے لکھ سکیں سو سوڈو کوڈ کیا ہے اٹس اے لینگویج اور اس لینگویج پہ لکھنے والے کو خاصا کنٹرول حاصل ہے جب اس کا موڈ بنتا ہے وہ اسے پلین انگلش میں لکھ دیتا ہے جب اس کا موڈ بنتا ہے کچھ فارمولاز لکھ دیتا ہے so pseudo code is a combination of plain English یعنی آپ نے انگریزی میں سینٹینسز لکھے ہوئے اور اس میں کچھ فارمولاز بھی لکھے ہوئے اس کو ہم سوڈو کوڈ کہتے ہیں اس کی ایگزامپلس آپ کو ہم نیکسٹ ٹائم کچھ دکھائیں گے فلو چارٹ کیا ہوتا ہے دیکھیے سوڈو کوڈ تھا وہ تو ہم نے لکھا تھا ایک لحاظ سے الفاظ اور فارمولاز کی وجہ سے فلو چارٹ جو ہے اٹ از مور گرافیکل یعنی you try to represent the algorithmic process in a graphical form اس کو ہم کہتے ہیں فلو چارٹ اس میں آپ سٹیپس دکھاتے ہیں ڈسیزن دکھاتے ہیں اور انہیں ایک سیکوینس میں دکھاتے ہیں آپ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے فنش کرتے ہیں اور بیچ میں کچھ سٹیپس ہو رہے ہیں کچھ ڈسیزنس ہو رہے ہیں اور وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں سو باکسز شیپس ڈائمنڈس اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کا کمبینیشن جو ہے ان کو ملا کے ہم ایک فلو چارٹ بناتے ہیں ایک فلو چارٹ میں سات طرح کے ایلیمنٹ عموماً دیکھے جاتے ہیں وقت جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے پہلا تو ایک راؤنڈیڈ سی ریکٹینگل ہوتی ہے اس کے ذریعے ہم بتاتے ہیں کہ جناب الگریزم اسٹارٹ یا اسٹاپ ہو رہا ہے دوسرا جو ہوتا ہے وہ ایک ریکٹینگل ہوتی ہے جس میں ہم دکھاتے ہیں کہ جناب پروسیس کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ ریکٹینگل کے اندر جاتی ہے تیسرا اسے کیا کہتے ہیں اسے پیرلیلوگرام کہتے ہیں اس کے ذریعے آپ بتاتے ہیں کہ فلو چارٹ کے اندر کوئی ان پٹ آ رہی ہے یا اس سے کوئی آؤٹ پٹ جا رہی ہے اس کے بعد یہ ڈائمنڈ شیپ جو ہے اس کے ذریعے ہم ڈسیزنس دکھاتے ہیں یہ جو ایروز آپ کو نظر آئیں گے کچھ عرصے کے بعد فلو چارٹس میں اس کے ذریعے ہم بتاتے ہیں کہ سگنل کہاں سے کہاں جا رہا ہے یعنی فلو کس طرح کر رہا ہے فلو چارٹ اور یہ جو سرکل سا نظر آتا ہے یہ کنیکٹر ہوتا ہے یہاں پہ مختلف ایروز آ کے مختلف فلو لائنز آ کے ملتی ہیں اور آخری جو ہے وہ ہے آف پیج کنیکٹر یعنی اس پرٹیکولر سمبل کے ذریعے ہم بتاتے ہیں کہ جناب اب اس پیج سے آپ نیکسٹ پیج پہ چلے جائیں یہاں سے جو رابطہ ٹوٹ رہا ہے وہ وہاں جا کے شروع ہوگا آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم فلو چارٹس اور سوڈو کوڈس کے ذریعے آپ کو مختلف الگریزم جو ہے وہ امپلیمنٹ کر کے دکھا سکیں ایسا ہم ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے اب بس میں سمرائز کرنا چاہوں گا آج کی باتوں کو آج ہم نے دیکھا کہ الگریزم سے ہماری مراد کیا ہے آج ہم نے دیکھا کہ الگریزم ہوتے کیا ہیں کیوں ہوتے ہیں کس طرح ہوتے ہیں کس طرح بنائے جاتے ہیں اور آج ہم نے ان کو ریپرزینٹ کرنے کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کی لیکن اس ڈسکشن کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ٹائم ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ نے کوئی بھی الگ لکھنا ہے تو اس کے بلڈنگ بلاکس کیا ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے there only three building blocks in three building blocks کی مدد سے آپ کوئی بھی الگ لکھ سکتے ہیں پھر ہم ان بلڈنگ بلاکس کو یوز کریں گے اور دو تین پرابلمس لیں گے اور ان پرابلمس کا لکھنے کی کوشش کریں گے with the help of those building blocks اور ان ایلو کو پھر ہم ایز سوڈو کوڈ اور فلو چارٹ آپ کو دکھائیں گے اس کے علاوہ ایکچوئل کوڈ میں بھی ان ایل کو دکھائیں گے آخری چیز جو نیکسٹ ٹائم ہم نے کرنی ہے وہ یہ کہ ہم یہ جو دو تین ریپرزنٹیشن کی ہم نے ٹیکنیکس دیکھی ہیں یعنی pseudo code flow chart actual code ان کے پروزن اینڈ کونس کیا ہیں اس کے بارے میں ڈسکشن انشاءاللہ وہ بھی نیکسٹ ٹائم ہوگی تو جناب انٹل دیٹ ٹائم خدا حافظ